سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو جب کیا ناز سفر ہے نہ کوئی سفر گئے نا کوئی کام بھلے ہیں پھر بھی مجھے سرکار کار بولا تو جب کیا پھر بھی مجھے سرکار بلا تو عجب کیا دیدار کے قابل تو نہیں چش چش میں تمنا اس پر بھی مجھے سرکار لیکن مجھے دام میں چھپائیں تو جب کیا اس پر بھی بھی خواب میں آئے تو کیا دیدار کے قابل تو نہیں چشمیں تمنا کیا اور ان پر تو گناہ گار کا سب سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو جب کیا بے شک میں گنا گار بے شک میں خطا کارا بن جانی گل میری سرکار دبو ہے تے اس پر بھی وہ دام میں چھپائیں تو جب کیا اور منہ وہ میری دیکھ آئے تو عجب کیا میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا می کیا ہاں آ جشک میرے نات سنا اے تو جب کیا سن وہ مجھے پاس بلا تو جب کیا مجھ کو آقا مدینے بلا سب گم بد ق جلوا دکھانا دکھانا سب سے گم بد قلبہ دکھانا نقاب میرے رخ سے اٹھانا اپنے قد سے مجھے کو لگا سینا مدینہ بنانا میرے آقا میرا سینا مدینہ بنانا میرا سینا مدینہ بنانا سب ما ماہ رمضان میرے آکا صپ اے سمانا ہے دین کا عیدی میں دے دو میرے آقا غم مدین مجھ کو عیدی میں شام چلکو نانا میرے آقا مجھ کو آقا مدینے بہت رنجی غمگین ہے دل یا رسول ر جی دا گین ہے دل یا رسول اللہ کرم کر دو کلی طرف رمضان جب آیا ہے اب ریتا ر مسلمان یا رسول اللہ خوشی جس دو نظر شر کی ہم نے ایس یار سول یا رسول اللہ را میری بشش کا ہو سام میں میرا چہرہ بنے میرا چہرہ پے پیرم ہوتا یا رسول آقا کرم کر دو آقا کرم کر دو کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ قلب عاشق اب عبادت بڑھا مسجدوں میں بہار گئی تھی جو قطر چوق آتے نمازی مسجدوں میں تھی تر جو آتے نما ضی ہو گیا کم نما کا جذبہ بدا مزہ خوب رمضان فانی سنسار میں کیا رکھا تھا مزا خوب رمضان میں ارشاد شادم رم رمضان میں کیسا ملا تھا مزا خوب رمضان جالے اجالے وہ مردود شیطان قیدی بنا تھا خوب رمضان میں آ رہا تھا مساجد میں ہر مساجد میں ہر سو بہار آ گئی تھی خدا کے کرم کی گھٹا چھا گئی تھی جسے دیکھو سجدے دے میں آ کر گرا تھا جسے دیکھو سج گرا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مسجدوں میں بہار در جھوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جگتا الوداع الوداع رمضان خوب رمضان میں آ رہا تھا خوب رمضان میں آ رہا تھا نے کی ساتھ جن کے مساجد میں وہ موتقف ہو گئے تھے عبادت کا کیا خوب جذبہ ملا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا عبادت میں اشا لذت تھے پاتے کو جھکاتے نمازوں کا روزوں کبھی ایک مزا تھا خوب رمضان میں آ رہا تھا جو تھے موت کف مرکز کے اندر بیچارے بچارے تھے مغموم مزتر دم الوداع ان کا دل جل رہا تھا دم الوداع ان کا دل جل رہا تھا خوب رمضان میں آ رہا الحمد اللہ رب والصلاة والسلام ربنا ربنا ربنا المینا ربنا یاربنا یاربنا یاربنا اللہ یا رحمان جس اللہ عنا سنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اغلو یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرما اے اللہ ہمیں غم رمضان سے مشرف فرما یا اللہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما ہم سب کو عاشق رسول بنا عاشق صحابہ بنا عاشق اہل بیت بنا عاشق اولیاء بنا عاشق رمضان بنا یا اللہ کئی اسلامی بھائیوں نے ملاقات کے دوران مریضوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا کسی نے استقامت کے لیے کسی نے دعائیں مغفرت کے لیے تو کسی نے کچھ تو کسی نے کچھ الہ العالمین جو جنہوں نے کہا ان کی بھی اور جنہوں نے نہ کہا نہ کہہ پائے ان کی بھی سب کی دلی مرادوں پر رحمت کی نظر فرما جو ملاقات نہیں کر پائے ان کی بھی آرزوؤں پر رحمت کی نظر فرما یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں کھڑے ہیں موجود ہیں سب کا بیڑا پار ہو سب شاد و آباد پھلتے پھولتے کے بہار پھولوں کے صدقے مسکراتے رہیں ہم سب نیک بن جائیں سنتوں کے پابند بن جائیں یا اللہ ہم سب بے حساب بخشے جائیں العالمین ہر دعوت اسلامی والا اور والی بے حساب بخشے جائیں اللہ عالمین محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما محبوب کی ساری امت کی مغفرت صلی اللہ کا فون کریمن تو عب الفوا فرفنی اللہ معن کا فون کریمن تو غب الفوا فرفانی اللہ معن کا فون کریمن تحب العفو فاعف عني اللهم اللهم اللهم اجرني اجرني اجرني من من من النار النار النار اللهم بلغنا رمضان اللہ جرنی اللهم بلغنا رمضان منار اللہ اللهم بلغنا رمضان صحتی اللہ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی جلنبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا غربی یا قرشی یا عشمی یا متولیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ آج اعتکاف والے اسلام بھائی مدنی قافلوں میں بھی سفر کر رہے ہیں کتنی خوشیاں تھیں جب مرشد کی بارگاہ میں حاضری تھی زیارت مرشد تھی صحبت مرشد تھی اب یہ سب سما بھی سب سنا سنا ہو جائے گا اللہ بار بار آنا نصیب فرمائے مزا ماوے رمضان کی رنگی فضا ماں آخری اب ہمارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ہر مذا البا البدا الوداع الام